حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جو بت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں پوجے جاتے تھے بعد میں وہی عرب میں پوجے جانے لگے ودودو متل جندل میں بنی کلب کا بت تھا سوا بن حزیل کا یغوس بن مراد کا اور مراد کی شاخ بن غطیف کا جو وادی اجوف میں قوم سبا کے پاس رہتے تھے یعوق بنی حمدان کا بت تھا نصر حمیر کا بت تھا جو ذو کی کی میں سے تھے یہ پانچوں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے جب ان کی موت ہو گئی تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ اپنی مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھتے تھے ان کے بت قائم کر لیں اور ان بتوں کے نام اپنے نیک لوگوں کے نام پر رکھ لیں چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اس وقت ان بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی لیکن جب وہ لوگ بھی مر گئے جنہوں نے بت قائم کیے تھے اور علم لوگوں میں نہ رہا تو ان کی پوجا ہونے لگی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو بیس